ابو عامر اوزائی اور ان کے علاوہ دوسرے راوی دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے ابن شہاب زہری سے سنا وہ اروا سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے یہ اعلان کرنے والا یعنی ایک شخص بھیجا کہ نماز جمع کرنے والی ہے اس پر لوگ جمع ہو گئے آپ آگے بڑھے تکبیر تحریمہ کہی اور چار رکوعوں اور چار سجدوں کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بانوے